حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کے برتن میں تارکول لگے برتن میں کدو سے بنے ہوئے برتن یعنی تومبے میں اور سبز روغنی گھڑے میں نبیز بنانے سے منع فرمایا اور فرمایا ہر نشاور چیز حرام ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3401